حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند ذکر کیا کہتے ہیں کہ چنانچہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا چاہیے کہ وہ اپنے ذکر اور خصیتین کو دھو لے امام ابو داود رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سوری اور ایک جماعت نے بسنت ہشام ان ابی اروا ان مقداد ان علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو آٹھ